اور جب بولے کہ اے اللہ اگر یہی کرن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر اسمان سے پتھر برسا آ کوئی درناک عذاب ہم پر لا